پھر جب عزیز نے اس کا کر آتا پیچھے سے چرا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر فریب ہے بے شک تمہارا چرتر فریب بڑا ہے